صغیرہ گناہ کب کبیرہ بن جاتا ہے بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں جو گناہ صغیرہ کو گناہ کبیرہ میں تبدیل کر دیتے ہیں تب ان کی آفت بڑھ جاتی ہے وہ اسباب چھ ہیں نمبر ایک گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا یعنی اسے بار بار کرنا اور کرتے رہنا کہ چھوڑنے کا خیال ہی نہ کرے بلکہ اسے اپنی عادت بنا لے یہ خطرناک ہے قطرہ قطرہ پانی متواتر پتھر پر گرتا رہے تو اس میں سوراخ کر دیتا ہے پس جو شخص گناہ صغیرہ میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ اس کے تدارک کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہے اس کا غم کھائے اور پریشانیوں پشیمانی کا اظہار کیا کرے اور دل میں ٹھان لے کہ آئندہ اس کے قریب نہیں جاؤں گا نمبر دو دوسرا سبب گناہ صغیرہ کو کبیرہ بنانے کا یہ بنتا ہے کہ آدمی گناہ کو بالکل معمولی چیز سمجھ کر اسے اہمیت ہی نہ دے اور اسے حقارت سے دیکھے یعنی اسے معمولی بات سمجھ کر کرتا رہے حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان کے نزدیک گناہ ایک پہاڑ سے کم نہیں ہوتا اور اسے ہمیشہ یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے سر پر پھٹ نہ پڑے اور دوسری طرف منافق کے نزدیک گناہ کی حیثیت ایک مکھی سے زیادہ نہیں ہوتی جو ناک پر بیٹھ جائے اور اڑ جائے دراصل جس آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور اس کا ایمان سلامت ہو تو وہ ہر گناہ کو بڑا سمجھتا ہے کہ اس میں مالک کی نافرمانی ہوئی ہے نمبر تین تیسرا سبب یہ ہے کہ آدمی گناہ میں خوشی محسوس کرے اور اس گناہ کرنے کو ایک کارنامہ اور فتح تصور کرے ایسے لوگوں کو اکثر فقریہ انداز میں اس طرح کی باتیں کرتے سنا جا سکتا ہے کہ مثلا فلاں کو میں نے ایسا فریب دیا کہ مزہ آ گیا یا فلاں کو میں نے خوب ذلیل کیا وغیرہ وغیرہ نمبر چار چوتھا سبب یہ ہے کہ اگر کوئی صغیرہ گناہ کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی ہو تو وہ اس حالت سے دھوکہ کھا جائے اور یہ سوچ کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہوں کی کھلی چھوٹ دے دی ہے ان گناہوں میں لگا رہے اور توبہ نہ کرے اور یوں اپنی ہلاکت کا سامان مکمل کر لے نمبر پانچ پانچواں سبب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کی پردہ پوشی فرمائی ہو تو وہ شکر ادا کرنے کی بجائے اس پردے کو اپنے ہاتھوں سے ہٹا دے اور اپنے گناہ کو اس طرح لوگوں پر ظاہر کرے کہ اور لوگ بھی اس گناہ میں رغبت کرنے لگیں ایسی صورت میں دوسرے لوگوں کو گناہ پر لگانے کا وبال بھی اس کے سر پڑے گا اس لیے بزرگان سلف نے کہا ہے کہ اس سے بڑا غضب اور کیا ڈھایا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان کی نظر میں گناہ کو آسان اور مرغوب بنا دے نمبر چھ چھٹا سبب یہ ہے کہ وہ عالم دین اور پیشوا ہو کر گناہ میں الجھا رہے اور دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر بے باکانہ گناہ کرنے لگیں اور کہیں کہ اگر فلاں کام غلط ہوتا تو وہ عالم اور پیشوا کیوں اس کا ارتکاب کرتا مثلا کوئی عالم ریشمی لباس پہنتا ہو یا درباروں کے چکر کاٹتا ہو یا بادشاہ کے حضور میں حاضر رہتا ہو اور اس سے مال و زر حاصل کرتا ہو یا مال و جاہ کی کثرت کا حریث ہو اور اس پر ناز بھی کرے یا مناظرے میں واحیات باتیں کرتا ہو یا اپنے ہمسروں اور معاصرین کو تانے بازی اور بد زبانی کا نشانہ بناتا ہو وغیرہ تب اس کے شاگرد بھی وہی سیکھ جائیں گے اور جب وہ استاذ بنیں گے تو اپنے شاگردوں کو یہی طرز عمل منتقل کریں گے اور یوں برائی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور ان میں سے ہر کوئی ایک ایک بستی کی ویرانی اور بربادی کا سبب بن جائے گا بس یہی وجہ ہے کہ گناہ کا وبال علماء کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے ان کا ایک گناہ ہزاروں گناہوں کے برابر ہے اسی طرح ان کی عبادت کا ثواب بہت بڑا ہوتا ہے اور ان کی ایک عبادت ہزاروں عبادتوں کا اجر دے جاتی ہے کیونکہ جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں ان کی عبادت میں بھی اس عالم کو ثواب ملتا ہے اچھا تو یہ ہے کہ علماء گناہوں سے باز رہیں اور اگر کسی گناہ میں مبتلا ہوں بھی تو وہ چھپا رہے اور توبہ سے اس کو مٹانے کی کوشش کرتے رہیں